مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائی ہیں اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہن بھر دوں گا جنوہے اور آدمیوں کو ملا کر